بھی سواغ ہے اور جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور جس کا گھر میں رکھنا بھی ثواب ہے جس کو چھونا بھی ثواب ہے اور جس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں بتانے والے قرآن کے حافظ اور حافظہ سے محبت رکھنا بھی ثواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے گرامی ہے ہمارا قرآن قرآن کے حافظ اللہ کے دوست ہیں وال اللہ ان سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے بمن آرام بحد ہار اور قرآن کے قائلوں سے قرآن کے حافظوں سے دشمنی رکھنے والا اللہ سے دشمنی رکھنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہے تم عالمن یا خود عالم بن جاؤ اور اس عالمن یا دین سیکھنے والے طالب علم بن جاؤ اور مستمعن یا علماء اور دین کے طلبا کی باتیں سننے والے بن جاؤ اور یا ان سے محبت رکھنے والے بن جاؤ بلا پانچویں مت بنو ہلاک ہو جاؤ گے عجیب کی بتا رہی ہے کہ قرآن والوں سے علم والوں سے دین والوں سے محبت انسان کو اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کروانے کا سبب بنتی ہے سے اہل قرآن سے قرآن کے حافظوں سے اور دیندار لوگوں سے محبت رکھنا انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے اللہ نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عظیم الشان کتاب عطا فرمائی کہ جو اللہ نے آسمان کو پیش کرنا چاہیے تو آسمان میں انکار کر دیا پہاڑوں کو پیش کرنا چاہیے تو پہاڑوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا انسان انسان کے سینے نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اپنے اندر محفوظ کروایا تو اللہ کی کلام کا کسی انسان کے سینے میں محفوظ ہو جانا اس کائنات دو جہاں کی دولتوں سے سب سے بڑھیا سب سے اعلیٰ سب سے اشرف سب سے اکمل سب سے آسن دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور یہ وہ عظیم شان دولت ہے جس کے بارے میں آتا ہے قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ جنت والوں کیا تمہیں میں آج جنت سے نغمے نہ سناؤں اے وہ جنت والے مردوں اے جنت میں آنے والی عورتوں تم نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانے بجانے کی منحوس آوازوں سے پاک رکھا تھا آج میں تمہیں جنت سے نغمے سناتا ہوں اللہ تعالیٰ جنت کی روحوں کو بلائے گا اور جنت کی گورے آ کر اپنے خوبصورت لب و لہجے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ کر جنت والوں کو سنائیں گی اللہ جنت والوں سے پوچھے گا اے جنت والوں اس سے زیادہ حسین آواز بھی کوئی آپ سے سنی ہے تو مرد اور عورتیں کہیں گے اے اللہ ہم نے اس سے زیادہ حسین و جمیل آواز اور کوئی نہیں سنی اللہ گے اس سے اور خوبصورت سناؤں تو جنت والے کہیں گے اللہ سے اور خوبصورت آواز کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلوائیں گے اور انہیں فرمائیں گے اے داؤد اے میرے پیغم پر آئیے اور ان کو ضبور کی تلاوت کر کے سنائیے حضرت علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دے رکھی تھی جب وہ اللہ کے ضبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان میں اٹھتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے اور ہوائیں سم جایا کرتی تھی اور پہاڑ بجٹ اور رقص سے آ جاتے تھے جب وہ ضبور کی تلاوت فرماتے تھے اور یہ آواز جا کر جنت میں اور ہزاروں گنا خوبصورت ہو جائے گی اس خوبصورت آواز کے ساتھ حضرت السلام اللہ کے ضبور کی اللہ کے کلام ضبور کی تلاوت کر کے سنائیں گے تو سارے جنت والے فرض میں آ جائیں گے اللہ پوچھیں گے جنت والوں کیسی ہے یہ آواز کہیں گے اللہ بہت خوبصورت اللہ فرمائیں گے اس سے اور خوبصورت سناؤں تو کہیں گے اللہ اس سے اور خوبصورت بھی کوئی آواز ہے اللہ فرمائیں گے ہاں ابھی میرے خزانوں میں اس سے اور خوبصورت آواز بھی موجود ہے پھر اللہ بلائے گا اے امنا کے لال اے مکہ کے ضرور یتیم اے عبداللہ کے فرزند ارجمن اے امام المبیا آپ تشریف لائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے آپ کے لیے نور کا ممبر بچھایا جائے گا آپ اس پر جذبہ فروغ ہوں گے اور اس کو اللہ کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائیں گے غریب کے ساتھ ہیں جنت جنت والے اور جن کرسیوں پر وہ بیٹھے ہوں گے وہ کرسیاں اور جنت کے درخت اور جنت کے در و دیوار ایک ایک چیز پر رقص اور وزیر تاری ہو جائے گا اور کم ہو رہ جائے گی انسان اور اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا اے میرے بندو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سنائیں گے یاسین بل قرآن حکیم پوری یاسین پڑھ کر سنائیں گے اور انسانیت کم بخل ہو جائے گی اللہ پوچھیں گے میرے بندو اس سے خوبصورت آواز بھی سناؤں کہ اللہ اس سے خوبصورت آواز بھی کوئی ہے تو جنت وہاں اللہ سنائیں گے ہاں ہے تو جنت اس عرض کریں گے اللہ ضرور سنوائیے تو اللہ سورہ رحمان یا سورت انعام کی تلاوت کر کے سنائے گا تو جنت اور ساری کائنات فرشتے انسان دور و دیوار ساری کائنات سے بر تک بجٹ اور سکون ساری ہو جائے گا اور ہزاروں وقت بعد جا کر انسانیت اور ساری کائنات خوش میں آئے گی تو اللہ نے ہماری بچوں کو وہ قرآن اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو قرآن اللہ جنت نے اپنے حبیب سے پڑھ کر پڑھوا کر سنوائے گا اللہ نے اس قرآن کو ہماری اولادوں کے سینوں میں گزارا ہے جس قرآن کو اللہ جنت کے اندر خود پڑھ کے سنائے گا اللہ نے وہ قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جسے تعینات کا سب سے بڑا اعزاز کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی کاؤنسلر بنتا ہے دوسرا M L A M P A بنتا ہے تیسرا صدر وزیر بنتا ہے بڑے سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی ملک کا صدر بن جائے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے اللہ کی قسم اگر کوئی ساری دنیا کے تمام ممالک کا بیک وقت بادشاہ بن جائے اور ساری دنیا کی صدارتوں کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا جائے وہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے والے حافظ قرآن کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کی حافظ قرآن کے قدم کو لگنے والے ریت کے ایک کی کی حیثیت حیثیت ہوتی ایک بھی ساری دنیا کی بادشاہتوں سے زیادہ ہے مبارک ہے وہ ذات جس نے یہ کلام اتارا ساری انسانیت کو ڈرانے کے لیے ساری انسانیت کو اللہ کا کلام پیغام پہنچانے کے لیے اور جن بچوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے انہوں نے معمولی دولت کو اپنے سینے میں نہیں سمایا اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کا فرمان ہے جنت جنت میں ایک نہر ہے علیہ مدینہ اور اس پر ایک شہر ہے وہ شہر لاہور کراچی اسلام آباد جتنا نہیں بلکہ ان سے ہزاروں گنا بڑا ہے کا کتنا بڑا ہے کا لہو سب ستر ہزار تو اس کے صرف دروازے ہیں اور محل دروازوں کا ہی نام تو نہیں ہوتا ستر ہزار دروازے ہیں اللہ دروازے کس چیز کے لوہے کے لکڑی کے شیشے کے اس چیز سے کا سونے اور چاندی کے ہیں اللہ کس کے لیے ہے کسی صدر اور وزیر کے لیے کسی گورنر وزیر اعلیٰ کے لیے کسی ڈاکٹر انجینئر کے لیے کا نہیں قرآن اللہ نے ایسا عالی شان محل حافظ قرآن کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اتنا اونچا مقام اللہ عطا فرمائے گا کہ آج اتنا اونچا مینار ہے کہ انسان اٹھا کر سر دے کے اس کی پکڑی اور نیچے کر جاتی ہے قرآن کے حافظوں کو اللہ کل قیامت کے اتنا اونچا مقام اور ایسی شان عطا فرمائے گا کہ لوگوں کی پگڑیاں اور لوگوں کی ٹوپیاں نیچے گر جائیں گی اور قرآن حدت کرنے والے تعینات کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچ جائیں گے ارشاد ہوگا اس طرح برس کے دنیا آخر صاحب آئیے اور قرآن پڑھتے جائیے اور ٹہر ٹہر کر پڑھیے جہاں قرآن ختم ہو جائے گا وہاں اللہ جنت کے تمام درجات کو بھی ختم فرما دے گا قرآن حفظ کرنے پر اللہ اللہ والدین کے سر پہ ایک ایسا پہ جاتا ہے کہ جس کے مقابلے میں سورج کی روشنی کی مانگ پڑ جاتی ہے اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بہت بڑا حکمران گزرا ہے اور قرآن لکھ کر ٹوپیاں سی کر وہ اپنی روٹی روزی کا سامان کرتا تھا ایسا تقوی دار آدمی پتاوا عالمگیری لکھوانے والا بھی وہ ہے کہ پانچ سو علماء کرام ایک مسئلے کو لکھتے تھے مل بیٹھ کر تاخیر کرتے تھے اور ہر پہ آخر اس کی بات کرتی تھی اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط کیا بہتر ہے کیا نہ بہتر یہ طے کرنا اور کا کام تھا تو علم کے اعتبار سے قطرے کے اعتبار سے سہارت کے اعتبار سے پانچ سو نے ہزاروں علماء پہ بھاری اور اس کے بیٹے نے ایک مسئلہ قرآن حضرت کیا تو وہ دوڑا دوڑا اپنے باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ابا جان مبارک ہو میرے نے قرآن کر لیا ہے اور اسے خیال تھا کہ میرے والد صاحب مجھے مبارک سلامت کی دعائیں دیں گے اور خوشی منائیں گے اور میں پورا دن سمارا والد صاحب بھی میری اس خوشی میں شریک ہوں گے لیکن حیران کن طور پر انہوں نے دیکھا والد صاحب کے چہرے پہ کل خوشگواری کے اثرات خوشی کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے وہ بڑے حیران ہوئے جان میرا بیٹا قرآن کا حق بن گیا اور آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کا خوشی مجھے تب ہو گئی جب تم اللہ کے قرآن کے حافظ بنتے تمہارا بیٹا حافظ بنا ہے تو تمہارے سر پہ کل قیامت کے دن سائز سجایا جائے گا اگر میرا بیٹا بنتا تو میں خوش ہوتا کہ میرے سر پر بھی کل قیامت کے دن کرے گا جس کی ساری زندگی علم و عمل میں اور قرآن لکھنے میں رزق کمانے میں اور چندے لڑنے کے اندر گزر گئی جس نے اللہ کے قرآن کو بادشاہی کی مصروفیات کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا ایک بارہ دو دس بیس تیس ایک دن دوڑے دوڑے والے صاحب سے پاس آئے آپ کا جان آج آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا اورنگزیب کی حق سے قرآن بنا ہے اور اب انہوں نے کہا باپ کہا ہاں آج میری یہ خوشی کا دن ہے کہ اب میرے سر پر بھی سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا تو جو لوگ حدیث پر یقین کرنے والے تھے وہ یوں اعتبار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اب زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے لیکن سکتا کہ قرآن حفظ کروانے والے کے والے محکم کے سر پہ تاج نہ سجایا جائے ارے میرے محکم بھائیو پورے قرآن کا حافظ بن جانا تو بہت دور کی بات ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بچہ اور بچی حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں پہنچائے جاتے ہیں قاری صاحب کے سامنے بٹھائے جاتے ہیں اور قاری صاحب نے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پڑھو پڑھوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بچہ بچی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بھلا ہو بلی بلی بھائی ہوئی من النار بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس بچی بچے کے لیے اس کے والدین کے لیے اس کے استاد کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے تو جہاں بسم اللہ یعنی پہلا قدم انسان کو جہنم کے آزادی جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے دلا رہا ہو وہاں پورے قرآن کا حافظ بن جانا اس بچے کو اور اس کے والدین کو کتنے اونچے مقامات لے جائے گا آپ تک تو نہیں فرما سکتے یہ حدیث تو آپ نے یقیناً سنی ہے آپ نے جب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے گردوں پہ کرتے جاؤ جہاں قرآن ختم وہاں تمہارا مقام ختم دوسری حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کو کہا جائے گا اے اے اے بچہ بچی حافظ قرآن پڑھتے جاؤ ادھر یہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا اور ادھر اس سے والدین کے درجات کی بلندی شروع ہو جائے گی جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں جا کر حافظ قرآن کے والدین کا مقام بھی ختم ہو جائے گا تو جہاں آپ جب قرآن پہنچیں گے وہاں ان کے والدین کو بھی اللہ حافظ نہ ہونے کے باوجود پہنچائے گا اور یہ نے سنی ہے کہ ایک حافظ دس آدمیوں کی سفارش کرے گا اور اس میں قریبی دار والدین شامل ہو جاتے ہیں کی میں لکھا ہے کہ کون ہوگا جو دس جس افراد میں شامل ہوگا کا وہ آدمی دس افراد میں شامل ہوں گے کہ جنہوں نے بچے کے حفظ قرآن کے لیے بچے کی حوصلہ افزائی کی اس کے والدین کی حوصلہ افزائی کی اور وہ لوگ جنہوں نے والدین کے قدم قدم سے حوصلے توڑے بچے کے قلم قدم پہ حوصلہ شکری کی ارے تم کہاں چلے گئے آگے بن کے کیا بن جاؤ گے کہاں سے کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤ گے اور تم تو اسکراتی جمراتی بن جاؤ گے اور یوں اور وہ قدم قدم پر اس کے حوصلے توڑنے والے آدمی اگر وہ ماں باپ ہوئے سب کی دس آدمیوں میں شامل نہیں ہوگے اگر وہ قریبی محلے دار ہوئے رشتہ دار ہوئے شامل نہیں ہوگے اور اگر کوئی دور پار کا آدمی کتنے پارے ہو گئے دس بھائی ماشاء اللہ دس پارے اب تمہاری منزل بڑی قریب آ گئی چلو چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی چلو آگے بڑھو ان شاء اللہ ایک دن آئے گا جب تم پورے قرآن سے حافظ بن جاؤ گے اگر یہ قریبی رشتہ دار نہ بھی ہوا علاقوں کا نہ بھی ہوا بس اتنے بچے کی اور افزائی کی یہ بھی نصیب افراد میں شامل ہوگا کہ کل لوگوں کا سو جب کہ جنہوں نے اپنی بد امریکوں کی وجہ سے اپنی آگ حرام والی کروائی ہوگی انہیں جہنم کی آگ سے نکلوا کر اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ جنت کا مستحق بنائے اللہ جنت کا مستحق بنا لے گا اس لیے اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بناتے جائیں دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی میں آتا ہے خبر میں پڑے مومن اپنی جنت اور دوزخ کا مقام دیکھتا رہتا ہے مومن دیکھتا ہے خبر میں پڑا ہوا اچانک اس کا درجہ جنت سے بلند ہوا اس کا اللہ یہ درجہ کیوں بلند ہوا کابینہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا اس نے آج صبح آغاز کیا ہے قرآن کی گراوت کا تو ہم نے تمہارے درجے کو بلند کرنا شروع کر دیا جو انسان اولاد قرآن پڑھتی جائے گی والدین کے درجات پڑھتے چلے جائیں گے اور علماء نے لکھا ہے آدمی نے خواب دیکھا کہ قبرستان ہے اور لوگ وہاں بیٹھے قبروں سے نکل کر کچھ سن رہے ہیں ایک بڑے میاں درخت سے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے آپ دیکھنے والے نے بڑے میاں سے پوچھا ارے میاں یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی، یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے اور یہ قرآن پڑھ کر بخشا ہے یہ مردے وہ ثواب سن رہے ہیں کہیں یعنی آپ کیوں نہیں سنتے کہیں یعنی میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے وہ ہر روز مجھے ایک قرآن پڑھ کے بخش دیتا ہے مجھے چھوٹا موٹا ثواب اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی پڑی تو یوں اگر ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا اور ان کو قرآن کا حافظ بنایا اس پر عمل کرنا سکھایا تو علیف کے بعد کرنا قرآن کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے کے جائے گا اور جن لوگوں نے قرآن کو سب سے کچھ ڈالا نہ اس کی جلاوت کو اپنایا نہ اس کی زندگی کو اپنایا نہ اس کی تعلیمات کو اپنے اندر لایا تو یہ لوگ قرآن پاک ان کے خلاف حجت بن کے آئے گا قرآن اور صرف اللہ کا او کا قرآن اپنے سے وفا کرنے والوں کا وکیل بن کے آئے گا اپنے سے بے وفائی کرنے والوں کے خلاف دبا بن کے آئے گا ایک یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا لیں یہ ایک ایک لفظ پڑا ہوا آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرتا رہے گا آپ کی درجات کو بلند کرتا رہے گا قیامت کے دن جب ہر ایک کو نفسی پڑی ہوگی اپنی جان کی پڑی ہوگی اس دن قرآن کے حافظ اپنے والدین کو بخشوانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے اور یہ قرآن ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے تمام مراحل کی عزت عطا فرمائے گا تو ایک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کا سلوک کیا آج کے مسلمانوں نے قرآن سے دو گھروں سے ایک سکارا لے لیا دن گزرتے ہیں مہینے گزرتے ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ایک ہر کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا یہی آدمی جو ایک ایک اخبار کے چوبیس چوبیس کفے پڑ جاتا ہے جو ناولوں کی ہزار ہزار ہڑپ کر جاتا ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے نہیں موجود تو اللہ کے قرآن کی گراوت کے لیے وقت موجود نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار نصیحت کر کے گئے تھے قرآن امت قرآن پڑھتے رہنا قرآن پڑھتے رہنا قیامت کل کے دن یہ تمہارا سفارشی بن کے آئے گا سفارشی بھی کہتا القرآن جو جب سفارش پہ اترے گا تو اللہ اس کی سفارش کو ضرور قبول فرمائے گا تو یوں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کلا آئے تم من کتاب جو بندہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر لے کانت لہو رو رہی یون قیامت کے دن کے اندھیرے اور روشنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے قرآن بتا رہا ہے رات پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے پندرہ سو سال کا سفر بال سے بھائی تلوار سے زیادہ تیز ہے پندرہ سو سال کا خطرناک سفر ہر ایک سے طے کرنا ہے لیکن جب قرآن والا جب ایمان والا جب اعمال والا پر سے گزرنا چاہے گا تو قرآن بتاتا ہے ابھی ان کے آگے ان کے پیچھے نور نور نور ان ان کے کے دائیں بائیں اور یونیورسٹی کے اندر کا تاریخ ترین سفر بڑی بجلی کی تیزی کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور جب یہ گزر رہے ہوں گے تو جہان عریف لاتا ہے جہان آواز دے گی کاموں میں اے ایمان والے اے قرآن والے جلدی گزر جا اور ایمان کے نور نے قرآن کے روح نے تو میری آپ کے انگاروں کو بھی ٹھنڈا کر دیا رات کا مشکل صحیح مرحلہ قرآن کی برکت سے طے ہوگا قبر کا مشکل صحیح مرحلہ قرآن کی برکت سے طے ہوگا میں آتا ہے جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کرنے آتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تو کس کو اپنا نبی اور رسول تقسیم کرتا ہے اور میں نے اس سے کہ میت جواب دے میت کے پاؤں کی طرف سے ایک خوبصورت نوجوان ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کا رب اللہ ہے اس کا دین اسلام ہے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جواب سن کر فرشتے تو چلے جاتے ہیں یہ نوجوان پوچھتا ہے پوچھتے ہیں نوجوان تو کون ہے جو آج مشکل گھڑی میں میرے کام آیا ہے جواب ملتا ہے میں پھر آپ لوگ قرآن ہوں اس تو سو شام دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا تلاوت کیا کرتا تھا آج کے نوجوانوں کو کوئی سمجھائے آج کو بتائے کہ گھنٹوں کی پیکٹ آن کر کے دوستوں سے بات کرنے والوں کاش اللہ سے بھی کوئی پیکج آن کر کے بات کرنے والے بنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی یہ پیکج بتا دیا تھا آپ نے فرمایا تھا قرآن ارے تم نے سے کوئی اللہ سے جب بات کرنے کو دے جس کا جی کہ الفرآل قرآن قرآن کی تلاوت شروع کر دے اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے اس کی اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی تو جو قرآن کی تلاوت کرنے والے نہ آج مسلمان مرد رہے ماحول سے نہیں ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے قریب سے گزرتے تھے تو قرآن کی تلاوتوں کی آواز کر باہر آتی تھی اور آج قرآن کے سے گزر جاؤ اور وہاں گانے بجانے کی اب منہوس سوالے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی جانوی وقت ہی جانی نہ رہے رہ گئی رس میں آسان روح دلالی نہ رہی فلسفا رہ گیا تلقین دلالی نہ رہی وہ مسلمان نہ رہے جو اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرتے تھے وہ عورتیں نہ رہی جو اپنی صبح کا آغاز یا کیا کرتی تھی اور اپنی اولادوں کو اٹھا اٹھا کر ستنے میں بھیجا کرتی تھی کہاں گئے وہ مسلمان اللہ کا قرآن ان ہاتھوں کو ترس گیا اللہ کا قرآن ان زبانوں کو ترس گیا اللہ اکبر میں آتا ہے اس کائنات کے بننے سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ نے جب سورہ یاسین اور سورہ الرحمان کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا تو والی اب بھی مبارک ہے ان لوگوں کو جو ان سو کے حق بھریں گے مبارک تو والی دن مبارک امت کو لہٰذا قرآن کی تلاوت کیا کریں گے فرشتوں نے ہزاروں وقت مبارک پہلے مبارکیں دی تھی کہ بڑی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو یاسین کی تلاوت کیا کریں گی اور آج وہ یاسین قرآن کے پاروں میں موجود ہے اس کی تلاوت کرنے والے نہ رہے اور قرآن ہے ان کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں قرآن ملور ہے اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں قرآن ہے اس کی برقی لینے والا کوئی نہیں قرآن ہے اس کی نامتیں لینے والا کوئی نہیں پھر لوگ کہتے ہیں او ہو ہمارے گھروں میں جادو ہو گیا ہمارے گھروں میں تعویذ پڑ گئے ہمارے گھر سے بے برقی اٹھ گئی ہمارے گھر میں بے برقی آ گئی برکت اٹھ گئی اور ہمارے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ارے کیسے نہ ڈالے جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا خوش نصیب گھر جس میں اللہ کے قرآن کی گلاوت ہوتی ہے وہ پانچ بڑی بڑی خیروں کا مرکز بن جاتا ہے نمبر ایک ملائی کا فریشے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نمبر دو قانونی شیطان جنات اور بھوت اس گھر سے نکل جاتے ہیں نمبر تین گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے نمبر چار اللہ گھر میں لڑائی جھگڑے دکھ بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں بے برتیاں کام ہو جاتی ہیں پورا خیر ہو گھر میں بلائی اور ہمدردی خیر و برکت ایک دوسرے کی بات کا کہنا اور برداشت کرنا یہ زیادہ ہو جاتا ہے اسی عزیز کا اگلا ٹکڑا بھی جگہ سنیے بل بیت الذي اذا لم يقرا فيه القران اور وہ فتتی گھر جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو وہ پانچ بڑی بڑی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے نمبر ایک ملائکہ رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں نمبر دو شیطان جنات اور بھوت اس گھر میں اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں نمبر تین کا گھر گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے گریوں میں پھیلا ہوا گھر کنالوں میں بنی ہوئی کوٹھی لیکن زندگی ہو کے رہ جاتی ہے اللہ خیو ہو گھر میں بڑائی ہم کرتی ایک دوسرے کی بات کا کہنا برداشت کرنا خیر و برکت کم ہو جاتی ہے کم ہو لڑائی جھگڑے دکھ بیماریاں تکلیفیں اور پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے گلے پڑتا ہے بیوی عامر کو ہم سے دکھاتی ہے بھائی بہن سے جھگڑتا ہے بہن بھائی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے اور یوں لوگ کہتے ہیں یہ جادو ہے یہ تعویذ ہے نہیں نہیں میرے محکم بھائی ہو یہ اللہ کے قرآن کو دیش کا دینے کی ہیں یہ اللہ کے قرآن سے بے وفائی کرنے کی ہیں اللہ کے صاف فرما کر جا رہے ہیں اگر گھروں میں قرآن کی گراوٹ زندہ ہو جائے جھگڑے نہیں ہوں گے اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے اگر مفتی عبد الرحمان صاحب کہ جس گھر میں کروائے بلند تلاوت ہوتی ہو دنیا کا کوئی جادو وہاں اثر نہیں رکھتا چاہے انسان خود کر لے کے ذریعے لگا لے قرآن کی تلاوت اگر گھومتی رہے انسان خود پڑھتے رہے اور سنتے رہے اللہ اس گھر کو جادو تعبیر کے انداز سے بچاتا ہے تو میرے محرم بھائیوں جو ہم اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے بنے قرآن کا مطالبہ ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اگر عزت چاہتے ہو مجھ پہ یاری لگا لو اگر رحمت چاہتے ہو مجھ سے لو لگا لو اگر اللہ کی رحمتوں کو اپنے گھر کا مرکز بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی کلاوت کو رواج دے دو اگر کل قیامت قبر کا مرحلہ آسان کروانا چاہتے ہو قرآن سے اپنی دوستی مضبوط بنا لو ان رات پر بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو اگر جنت کے اعلیٰ ترین درجات پہ پہنچنا چاہتے ہو تو خود قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنانے والے بن جاؤ ارے میرے بھائی ہو آج کافروں کو کیوں ضرورت ہوئی جب وہ مسلمان کی قرآن کی بے حوصلی کریں اللہ کے کلام کو جلانے والے بنے آج اللہ کے قرآن کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے جلایا جا رہا ہے اور مسلمان ہے کہ احتجاج کر کے اور سڑکوں پہ ٹائر جلا کے مسلمانوں کی املاک کا نقصان کر کے ہے ہم نے کافروں سے بچا لے لیا ارے نہیں و ذکر لحافظون یہ قرآن کرتے ہیں قرآن اتارنے والا آتا وہ اس کا محافظ ہے وہ اس کی عبادت کرنا جانتا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے کیسے کرے گا بخاری شریف کی حدیث ہے ایک عیسائی مسلمان ہوا اور وہ پڑھا لکھا آدمی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاتبین ویلی میں شامل کر دیا سورہ بقرہ اور سورت آل عمران اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا دوبارہ عیسائی ہو گیا اور جا کر اپنے عیسائیوں کو کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ کچھ نہیں میں نے جو کچھ لکھ کر دیا ہے وہی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا کچھ نہیں اللہ کے قرآن کی یہ گستاخی کی اس نے اور یہ بے حرمتی کی جلایا نہیں صرف یہ بکواس کی اللہ کا قانون حرکت میں آیا اور وہ بہت سے گھاٹ گسنا اترا لوگوں نے اسے قبر میں اتارا اور گرا فوج کی قبر میں دفنایا تو وہ عجیب منظر ہوا سورج شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھا اس کی لاش خبر سے باہر پڑی ہوئی ہے لوگوں نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شرارت ہے ان کا یہ کارنامہ ہے انہوں نے قرآن کی گستافی برداشت نہیں کی اور قرآن کے گستاف کو نکال کے باہر پھینک دیا دوسری رات انہوں نے اور گہرا کھڑا کھودا اور اسے خوب نیچے دبایا اگلے دن کا سورج شروع ہوا قرآن کے گستاخ کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون نے کارنامہ سر انجام دیا ہے تیسرے دن اور گہرا گہرا کھودا اور اس کو خود چیز سے دبایا نیچے دبانے کے بعد اوپر سے خوب مٹی ڈال دی تاب سے کوئی نہیں نکال سکتا اور اگلے دن کا سورج شروع ہوا تو اللہ کے قرآن کی اپنی استاد کی رائے پھر پار پڑی ہوئی تھی اور اس کو کیڑے مکوڑے کھا گئے کتوں نے اسے بھگوڑ کے رکھ دیا اور یوں اللہ نے بتایا کہ میں اپنے قرآن کی گستاخی کرنے والوں کا ان کے کام ضرور دیا کرتا ہوں اور وہ دو ہزار ایک کا زلزلہ ترکی میں آنے والا ابھی کہاں بھولا ہے ہمیں کہ جب ترکی کے سمندر کے ساحل پر تیس امریکہ کے جرنیل فوجی اور تیس اسرائیل کے فوجی اور تیس ترکی کے بغیر مسلمان فوجی ساحل سمندر پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے خاتمے کے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ کے قرآن کا نام لینے والوں کا کے کے کے کے منصوبے دے رہے تھے ایسے وقت وقت میں ایک ایک مسلمان کو کہا کہا کہا جاؤ قرآن قرآن لے لے آؤ وہ آیا اور اس اس اس اس نے نے کی تلاوت تلاوت کرو کر سنائی آپ کا ترجمہ بھی کرو اس نے ترجمہ کرنے کا ترجمہ تو مجھے نہیں آتا ترجمہ مجھے نہیں آتا اس نے قرآن اس کے ہاتھ سے پکڑا اس کے بڑے سارے اور ناچنے گانے والی جو عورتیں کر رہی تھی ان کے قدموں میں ڈال کے کہا بلاؤ اس اللہ کو جس کا یہ قرآن ہے اور جس نے کہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی حفاظت میں خود کر لوں گا بلاؤ اس اللہ کو تو پھر دنیا نے دیکھا کہ زمین نے ایک چھٹکا کھایا اور آسمان سرخ ہوا اور پہلے آگ چلی یہ آدمی باہر نکلا جو قرآن لے کے گیا تھا اس نے کہا میں نے سمجھا اب یہ اللہ کے آزاد سے نہیں بچ سکتے اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی ایک سرخ آندھی نے اپنی لپیٹ میں لیا اور پہلے چل چل کر پاکستان بن گئے اور پھر اس کے بعد اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور وہ اس ساحل پر چڑھ دوڑا اور کنارے کے اوپر ایسے گانے والے نبے جرنیل اور ان کے گواش سے مسلمان گنگ اور ناچنے گانے والی اور سب سفے ہستی سے بٹ گئی بڑے بڑے سمندروں کے تیراک بھیجے گئے کہ جاؤ ناچے دیکھ کے لاؤ اللہ نے ناچے ہی کر دی اور ان کا نام و نشان مٹا کے بتا دیا میرے قرآن کی بے روزی کرنے والوں کا میں یوں بدلا لیا کرتا ہوں اور ایسے موقع پر ہم کافروں کو کہتے ہیں ہمیں ہم تمہیں نہیں کہتے ہم تمہیں نہیں کہتے حضرت عبد المطلب نے دیکھا کیا بولا ہم اللہ کا کارخانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا اور اس کے کے لشکروں نے نے فوجیوں حضرت عبد المطلب خود گرفتار کر لیے پکڑ لیے وہ ابراہ کے پاس پہنچے ابراہ بڑے اپنے سخت سب سے بڑا جوان تھا اس نے جب دیکھا حضرت عبد المطل بڑے کرکاٹ والے اور بڑے ڈیل ڈول والے بڑے سردار آدمی تھے ایک مرتبہ حیبت میں آ گیا اور بڑا اس کے استقبال کیا سب پہ بٹھایا حضرت عبد المطل سے پوچھا کیسے تشریف آوری ہوئی انہوں نے کہا آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ نہیں ہیں میرے اونٹ واپس کروا دو اور کہا جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہاری سرداری کی حسمت میرے دل میں بیٹھ گئی اردو کا سوال کر کے ساری حکمت تمہاری میرے دل سے تمہاری نکل گئی ارے میں تمہارا کعبہ گرانے آیا کھڑا ہوں اور تم اپنے اونٹ بچانے کی فکر میں لگے ہو اپنے کعبے کو بچانے کی کوئی فکر نہیں تمہیں تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب کل ابراہ کو دیا تھا آج کے ابراہ کو بھی ہم وہی جواب دیتے ہیں حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا ارے راہ خانہ کعبہ میں اردو کا مالک ہوں چھڑوانے آیا ہوں راہ خانہ کعبہ ان راہو رفتن یا یعنی اس کا ایک محافظ ہے جو اس کی حفاظت کرے گا یہ ابراہ عواما کل کے ابراہ نے بنائے تھے جس سے بھی امریکہ کا صدر بننے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان دوبارہ امریکہ پہ حملہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کے اوپر ایٹم بم مار دیں یہ آج کے ابراہ کو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے بے لگام فوجیوں کو لگام نہیں دے سکتے ہو اور مسلمان احتجاج کر کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انگی کہ اللہ اس قرآن کو اتارنے والا ہے اور اس کی عبادت کرنا جانتا ہے اور اس کے گستاخوں کو لگام دینا اور عبرت کا نشان بنانا ان سے انتقام دینا بھی اللہ جانتا ہے ان اللہ اعلیٰ کل شعین قبیر وہ ہر چیز پر قادر ذات ہے اور کچھ لوگ جو اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی اور وہ غرور اور میں آئے اور کہنا کہ من میں شخص بین نہ ہوا ہم فتنا طاقتور کون ہے ہم سپر پاور ہیں اللہ نے نکالے بس سب کو بند کرو اللہ خلق شبد ہوا سب سے بڑی سپر پاور اللہ کی بات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے ارے دور سے اندھے ہو جانے والوں فوجیوں کی دور سے اندھے ہو جانے والوں ملکوں کو ناراض کرنے کے دور سے اندھے ہو جانے والوں جس اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے وہ تم سے بڑی طاقت کا مالک ہے اور وہ تم جیسے گرہوں کو تم جیسے ابراہوں کو ابابیلوں کے ذریعے سے مرواتا ہے تاکہ دیکھ لو ابابیل آج کے مسلمانوں میں موجود ہے مجاہدین کی شکل میں جنہوں نے کل اللہ کا قرآن کو گرانے والوں کو عزت کا نشان بنایا تھا اور آج بھی مسلمان مجاہدین اب آبی بن کر کفر کے کرمن پہ ڈوب رہے ہیں اور جب تک یہ زندہ ہیں اللہ کے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی اور ہندوستان کا واقعہ تو آپ کو نہیں بھولا ہوگا کہ یہ امریکہ کی واقعی ہے امریکہ کے چند سر سے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے قرآن کہتا ہے جب یہ اتر رہا تھا قرآن اتر رہا تھا اس وقت قرآن میں اپنا اثر رکھتا ہے قرآن تو یہ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے ایسے ختم کیا جائے کیا جائے کافروں کی میٹنگ میں کہا ہوں یہ حاضر قرآن جب کہیں انسان جائے وہاں تو شور بچا دو تم گے یہ کافروں کی نیچر ہے ان کی فطرت ہے ان کی ٹیکنالوجی ہے ان کی سوچ ہے کہ قرآن کی آواز کو نہ پکڑے لو جہاں جہاں تک اللہ کے قرآن کی آواز جائے گی وہاں صداقت اپنا لوہا منوا کے رہے گی تو یہ کل بھی یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں کہ قرآن تک نہ لوگوں کو پہنچے دو آج کی قرآن سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے لیکن وہ شمع کیا بجے جس کو روشن خدا کرے اس کی آواز کو اللہ نے بلند کیا ہے اور یہ ہر ایک مسلمان کے دل میں ہر سلیم الفکر انسان کے دل میں کر کر کے رہے گا نہ کل اس آواز کو کوئی روک سکا ہے نہ آج اس کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ کل قیامت کی صبح تک اس کو کوئی روک سکے گا خطبہ اور کچھ اور سردار جمع ہوئے کہا یار کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرو مسئلہ ناقابل علاج ہوتا جا رہا تو کہا میں سردار ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے بات کرتا ہوں کہیں جاؤ وہ آیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم صحاب حسنا بفر رفتہ جہاں حسنا اے محمد تم نے ہمارے اندر سے قوالیت کا دی تم نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا تم کیا کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے کام سے ان کو تقریر و دینی مالا مال چاہتے ہو ساری کائنات سے سب سے زیادہ مالدار بناتے ہیں ان کو تبھی شرفن تری و دینی شرفن اور اگر سرداری چاہتے ہو شرف اپنا کالا روزینا اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں ان کو تبری روزنی سوجن عورت چاہتے ہو سارے جہان کی اور سے پیش کرنے کو تیار ہیں آپ نے پر خاموش کرے رہے جب وہ بات کر چکا آپ نے پوچھا فرق سابل بنی لگو نہ لہو نہ اس کے اندر بڑی چاچی ہے اگر غالب آ گیا تو تمہاری عزت ہے اگر ناکام ہو گیا تو تمہارا کیا بگڑے گا تو قرآن اپنا لوہا منواتا ہے تو میرے محترم قرآن کی حفاظت کو اللہ کرے گا ان قرآن کے حادثوں کے ذریعے سے کرے گا بڑے تعلیم میں جب انگریز آیا تو اس نے قرآن ختم کرنے کے لیے سارے ہندوستان سے قرآن جمع کیے اور ان کو جلانے کا منصوبہ بنایا ایک مدرسے میں پہنچا وہاں ایک نے حافظ قرآن بیٹھے بچوں کو قرآن یاد رہے تھے انگریز نے کہا میں قرآن جمع کرنے آئے جلانے ان کا اچھا، ایک بچے کو کھڑا کیا چھوٹے سے بچے کو کو قرآن سناؤ ہر ایک نام سے لے کر ورنہ سب قرآن سنا کے اس نے انگریز کو کہا ارے تم قرآن کے نسخوں کو جانا سکتے ہو قرآن مسلمانوں کے تینوں سے کیسے نکال سکتے ہو تو ہم بھی آج سے ان گربراہوں کو کہتے ہیں ارے تم نسخے جلا سکتے ہو جب تک مسلمانوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ یہ قرآن موجود رہے گا یہ قرآن محفوظ رہے گا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے کلام کی قدر کی توفیع ادا فرمائے اس کی تلاوت کی توفیع نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات کو اپنے اندر لانے کی اور ساری دنیا کی سیاسی انسانیت تک پہنچانے کی توفیع ادا فرمائے واقعہ أن الحمد لله رب العالمين